السلام علیکم students you will be excited to know that today we are are are on on twenty six lecture lecture and this is last pain آج کا جو لیکچر ہے جس میں نے پچھلے لیکچر کے اینڈ میں آپ کو بتایا تھا آج کا لیکچر میں we are going to focus on how to deal with pain so in other when we we how to deal with pain are talking of the treatment of pain the management of pain سب سے پہلے تو ذہن میں آپ یہ رکھیے کہ clinical pain when we talk of clinical pain اس سے میری مراد ہے کہ وہ pain regardless of whether it's an acute pain اور a chronic pain a pain which requires you know assessment اور کیئر آف اے ڈاکٹر اور in other word which requires treatment تو کلینکل پین جو ہے یہ اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ ایکیوٹ ہو یا یہ ضروری نہیں کہ وہ کرونک ہو it can be it can be acute اور it can be chronic but it is basically a pain جس کو رائٹ اوے اٹینڈ کرنا ضروری ہوتا ہے تو کلینکل پین جو ہے اٹ کوز فور ٹریٹمنٹ اور جو ٹریٹمنٹ ہے ضروری نہیں کہ وہ کوئی ایسی کنڈیشن ہو جو کہ سلولی پروگرسولی بڑھ کے یو نو زیادہ خراب ہوئی ہے جس طرح آرتھرائٹس ہے یا جس طرح یو نو کینسر کی پینز ہوتی ہیں I mean it could be something which is very very acute short lived فٹافٹ ہوئی اور فورن اسے اٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے so therefore clinical pain میں ایک جو سب سے امپورٹنٹ پہلو جو اس کا ہے وہ ہے basically relieving pain it is important that professionals کی ہماری کوشش رائٹ right وے یہ ہونی چاہیے that how can we relief اور alleviate pain I mean it's اومیرین ایشو اٹ ہیزیرئن ریزنز میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہیومینیٹیرین کے بیکاز اس سے کوالٹی آف لائف ہماری جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے جب پین ایلیویٹ ہو جائے اور اس کے پھر سوشلی بھی میڈیکلی بھی سائیکو سوشل بینیفٹس بھی اس کے ہیں you know when there is less pain to deal with you know obviously we are able to relate to the environment better we are able to interact with people better we are able to maintain relation اسی طرح میڈیکلی بھی یو نو ہماری جو لیون ایکسپیرئنس ہے اس کو ایک کوالٹی مل جاتی ہے تو اب let's try and look at some of the medical and psycho social issues جو are associated with controlling clinical pain اس میں ہم سب سے پہلے جو ہے وہ ایکوٹ پین سے یہ سلسلہ بات چیت کا جو ہے یہ شروع کریں گے کہ ایکوٹ کلینکل پین کیا ہوتی ہے basically by using techniques to prevent اور ریلیو ایکوٹ پین پریکٹیشنر جو ہوتے ہیں وہ ڈفرنٹ قسم کے پروسیجر جو ہے دے یوز جس سے کہ ایک امیجیٹ ریلیف پیشنٹ کو مل جائے یہ جو امیجیٹ ریلیف ہے you know that helps in the smooth treatment of the condition of the patient جو بھی اس کی ہوتی ہے اور اسی طرح اس سے ایک پیشنٹ کی جو لیول آف اسٹریس ہے یا اس کا جو لیول آف اینگزائٹی ہے وہ بھی اکثر دیکھنے میں آتا ہے کم ہو جاتا ہے جب پین کو کوئی تھوڑا سا ریلیف مل جائے اور not only that we also know and we see کہ جو ریکوری کا پروسیس ہوتا ہے وہ زیادہ ایکسپیڈائٹ کر جاتا ہے وہ زیادہ تیزی سے ون مووز ٹوورڈ ریکوری اور یو uh, نو جب جب ایک پین کا ایلیمنٹ مینیجبل ہو جائے کم ہو جائے تو one can you know attend and take better care of other medical and physical needs mind you یہ جو ایکوٹ پین ہے یہ جو ایکوٹ پین ہے یہ کوئی لائف تھریٹنگ نہیں ہوتی you know it's not a matter of survival کہ جی اگر ہم پین میں سے نہیں نکلیں گے تو will not be able to مثال کے طور پہ آپ آئی ایم شیور آپ سب لوگ ہی کسی نہ کسی جنکشن پہ ڈینٹسٹ کے پاس گئے ہوں گے اور جب ڈینٹسٹ نے آپ کی داڑھ نکالی ہوگی یا کوئی اس طرح کا کوئی سرجیکل پروسیجر کیا ہوگا تو آئی ایم شیور اس وقت اس نے پہلے اس داڑھ کو سن کیا ہوگا اور پھر اس کے بعد کوئی ڈرلنگ یا جو بھی اپنا پروسیجر کیا ہوگا تو اگر وہ سن نہ بھی کرے تو پھر بھی one can go through a procedure and one can survive through a procedure وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے خدا نہ خواستہ اگر پوری طرح سے انسٹیزیا نہ لگے یا انجیکشن نہ لگا ہو تو one would you know not one would collapse اور one would not be able to survive that kind of a situation اسی طرح آپ نے دیکھا ہے کہ کئی دفعہ اپینڈکسائٹس کا آپریشن جو ہے یو نو سرجری جو اپینڈکس کی ہے اس میں اگر انسیزیا نہ دیا جائے تو ون کین اسٹل یا پین کلر نہ دیے جائے اس آپریشن کے بعد تو one can still sort of deal with that pain and live through it you know it it does not end up causing any other serious condition تو یہ چیز ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ یہ جو ایکوٹ پین کا جو ریلیف ہے یہ کوئی زندگی موت کا سوال نہیں ہوتا لیکن ایک بیسکلی کمفرٹ کا ضرور سوال ہے اور دوسری امپورٹنٹ چیز آئی تھنک جو ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ کہ جب ایکوٹ پین کی اسٹیج پہ ہی چیزیں ہوں تو ان کو اگر اٹینڈ کر لیا جائے as oppose to ignoring pain کیونکہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ if we tend to ignore pain تو انویریبلی یو نو اگنورنگ اور ڈینائنگ پین سے ہماری جو کنڈیشن ہے وہ زیادہ خراب ہوتی ہے it becomes more severe and can take a chronic form تو اس چیز سے بچنے کے لیے ہمیں ایکوٹ اسٹیج پہ ہی پین کو اٹینڈ ضرور کر لینا چاہیے when pain persists and becomes chronic patients and class different nature وہ ڈفرینٹلی اس کو پرسیو کیا جاتا ہے as up pain is acute آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے جب بات کی تھی تو ایکوٹ پین جب ہوتی ہے تو انویریبلی ایکوٹ پین جو ہوتی ہے ایورسو ہوتی ہے ایورسو ان دا سینس کہ انسان ایک دم سے اس میں سے نکلنا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن جوں جوں پین کرونک ہونی شروع ہو جاتی ہے کرونک سے مراد ہے کہ جوں جوں وہ زیادہ دیر تک چلنی شروع ہو جاتی ہے تو اس میں پھر انسان کی پرسپشن جو اس کی ہے اور وہ بدلنی شروع ہو جاتی ہے اور اس میں دو تین چیزیں جو بڑی واضح طور پہ سامنے آتی ہیں ایک تو اس کا ایک ڈی مورلائزنگ سا ایک امپیکٹ ہوتا ہے جب کرونک پین جو ہے وہ ایک you know one phase discourage by the fact the pain is persisting and is continuing and is lasting for longer long kind of a period of time اور دوسری چیز اس کے ساتھ جو آتی ہے وہ ایک غصہ آتا ہے اور یہ جو غصہ ہے یہ انویریبلی uh, وہ سینس آف ہیلپ لیسنس کی وجہ سے ہوتا ہے uh, اور اس ان اس طرح کی کنڈیشن میں پھر انویریبلی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اور لوگوں اور ڈاکٹرس کو ملیں اور فزیشینس کو ملے اور ہیلتھ سائیکالوجسٹ کو ملے اور مختلف لوگوں سے اوپینین لیں یہ ایک مثبت سی بات ہوتی ہے ویسے I mean getting second opinion and third opinion nothing wrong that this is a positive thing لیکن جب یہ اس کا علاج جو ہے اور جب اس کی جو شدت جو ہے جب اس میں اگر کمی نہ آئے اور علاج جو ہے سکسیزفل نہ ہو تو پھر پیشنٹس جو ہے اس کنڈیشن میں ان کی ہوپ لیسنس جو ہے وہ بڑھتی ہے ان کی ڈسپیئر بڑھتی ہے اور کئی دفعہ وہ مجبور ہو جاتے ہیں کچھ ایسے لوگوں کو کنسلٹ کرنے میں جن کو ہم اپنی زبان میں نفسیات کی یا میڈیکل لینگویج میں کویکس کہتے ہیں کویکس سے مراد ہے وہ ڈاکٹرز یا وہ حضرات جن کے پاس کوئی پروفیشنل ڈگریز تو نہیں ہوتی لیکن وہ اپنے آپ کو you know they portray as professional تو وہ آپ کو بھی پتہ ہے یہ کہ کویکس کے پاس جانے میں کئی رسک فیکٹرز شامل ہو جاتے ہیں کیونکہ you know then we are in sort of you know murky waters یہ جو ٹرانزیشن ہے from acute to chronic pain یہ بڑی کریٹیکل ٹائم ہوتا ہے یہ یہ کریٹیکل ٹائم اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں انسان میں بے شمار پرسنالٹی لیول پہ یو نو سائیکولوجیکل لیول پہ ایموشنل لیول پہ ایک ٹرانزیشن سا کی اسٹیٹ میں سے گزر رہا ہوتا ہے جس میں کہ ایک ایک feeling of lack of control اپنے اوپر آنا کئی دفعہ شروع ہو جاتا ہے ایک فیلنگ ہیلپ لیسنس کی جو ہے وہ پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے انسان کو کئی دفعہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح you know I really have no control over my condition you know I am helpless اور یو uh, نو اور کوئی ایسا علاج جو ہے وہ پتہ نہیں اس کا ہے یا نہیں ہے اس طرح کے ڈاؤٹس بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے سم ٹائمس اس کا ایک جو اموشنل فال آؤٹ ہوتا ہے جو دیکھنے میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ P sometime feel low and depressed اور خاص طور پہ اگر پین بہت ڈسیبلنگ سی ہو تو پھر یہ جو اموشنل اسٹیٹ آف ڈپریشن کی جو فیلنگ ہے یہ بڑی شدت سے جو ہے سامنے آتی ہے اسی طرح ڈپریشن کی فیلنگ کے علاوہ یہ جو فیز ہے اس میں کچھ اور چینجز بھی کئی دفعہ آنی شروع ہو جاتی ہیں اور وہ جو چینجز ہیں وہ بیسکلی ایک ہماری لائف اسٹائل کی آلٹریشن کی کائنڈ آف چینجز ہے کہ ہمارا جو لائف اسٹائل ہے اس میں کچھ تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے یو نو ہمارا جاب کے اراؤنڈ جو ہمارا امپلائمنٹ اسٹیٹس ہوتا ہے کئی دفعہ وہ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے لائف اسٹائل چینجز سے میری مراد یہی ہے کہ ہمارے ایکٹیویٹیز جو ہے وہ بدل جاتی ہیں ہم اتنا زیادہ انوالو نہیں ہوتے چیزوں میں ہم چیزوں کو اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں بجائے ان میں شامل ہونے کے امپلائمنٹ اسٹیٹس چینجز سے میری مراد ہے کہ کئی دفعہ یو نو ہم فل ٹائم کے بجائے پارٹ ٹائم امپلائمنٹ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں کئی دفعہ ہم بہت زیادہ یو نو چھٹیاں کرنی شروع کر دیتے ہیں اور پھر کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یو نو ہماری انرجی جو ہے یا ہمارے ول اور desire to give our best وہ کم ہو جاتی ہے اور اسی طرح دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو کرونک جو پین کی کنڈیشن ہوتی ہے اس میں ہمارے relationship with our own family members ان میں بھی ایک کوالٹیٹیو ڈفرینس آ جاتا ہے آئی I مین mean, ہم کئی دفعہ بیشتر وقت جو ہے وہ ایک قسم کی اپنی بیماری منانے میں گزارتے آئی وڈ کال اٹ منانا کیونکہ کئی دفعہ ہم ضرورت سے زیادہ اس پہ ڈویل کرنا شروع کر دیتے ہیں اس پہ فوکس کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ قطر ہمارے لیے ہیلدی نہیں ہوتا اور اس میں اکثر اوقات میں نے دیکھا ہے کہ کئی دفعہ جو فیملی ممبرز ہوتے ہیں ایسے پیشنٹس کے وہ کمپلین کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اب تو ابا ہمارے پاس بیٹھتے ہی نہیں اب تو ہمیں اویلیبل ہی نہیں ہوتے وہ تو لیٹے رہتے ہیں یا سوتے رہتے ہیں یا اخبار پڑھتے رہتے ہیں he doesn't talk to us any more تو یہ جو یہ یہ جو کمیونیکیشن کا ایریا ہے فیملی ممبرس کے ساتھ وہ خاص طور پہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ افیکٹ ہو جاتا ہے اسی طرح دوستوں کے ساتھ یہ جو لانگ ٹرم جو ریلیشن شپس ہیں صرف فیملی ممبرس کے ساتھ یہ افیکٹ یہ نہیں ہوتے بلکہ اور جو ہمارے سوشل ملیو ہے یو نو کالیگس کے ساتھ دوستوں کے ساتھ وہاں پہ بھی یو نو یہ چیز جو ہے اپنے آپ کو کسی نہ کسی شکل میں مینیفیسٹ کرنا شروع کر دیتی ہے اور ایسے فزیکل اور سائیکو سوشل سمٹمس جو ہیں وہ بھی اپنے آپ کو مینیفیسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جن کو ہم کرونک پین سنڈرم کا نام دیتے ہیں جب ہم کرونک پین سنڈرم کی بات کرتے ہیں تو اس سنڈرم کی بات جو ہے وہ ایک بڑے مشہور سائیکالوجسٹ اسٹیون سینڈرز نے 1985 میں کی تھی اور اس نے ایک کلسٹر آف سمٹمس بھی ہمیں دیے تھے آپ کی اسکرین پہ بھی اس وقت وہ تارے ہوں گے تو اس میں اگر آپ غور کریں جو پہلا اس میں سمٹم ہے وہ ہے persistent pain complaints and other pain behaviours such as grimacing اور guarded movement when in discomfort تو یہ ایک قسم کی پرسسٹنٹ پین کی جو کمپلینٹ ہے اس کا ایک یہ بہت یو نو پرائمری مینیفیسٹیشن ہے اور اس کے علاوہ بھی اور پین بیہیویئر بھی وہ مینیفیسٹ شو کر سکتا ہے مثال کے طور پہ گریمسنگ یا گارڈیڈ موومنٹ جب وہ ڈسکمفرٹ کی شکل میں ہوتا ہے اور دوسرا جو پوائنٹ اس نے سنڈروم جو بتایا وہ ہے کہ ہماری جو ڈیلی ڈیلی ایکٹیویٹی پیٹرن ہے وہ ڈسرپٹیڈ ڈیلی ایکٹیویٹی پیٹرن ہو جاتا ہے اس میں ایک ڈسرپشن سی آ جاتی ہے characterize either by a general reduction اور بائی ریکرنٹ لارج فلکچویشن تو اس میں یو نو یہ جو ڈیلی ہماری ایکٹیویٹی پیٹرن ہوتا ہے اس میں یا تو بہت کمی واقع ہو جاتی ہے کہ ایکٹیویٹی کی کمی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں یا اس میں بہت سی فلکچویشن آنی شروع ہو جاتی ہے فلکچویشن سے مراد یہی ہے کہ نو know, کبھی ایکٹیویٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کبھی کم ہو جاتی ہے اسی طرح تیسرا جو سمٹم ہے وہ ہے disrupted social marital employment and recreational activities تو یہ بھی افیکٹ ہو جاتی ہیں چوتھا جو سمٹم ہے وہ ہے ایکسیسو یوز آف ڈرگس اور repeated use of surgical procedures to relieve pain پانچواں جو سمٹم ہے وہ ڈسٹرب سلیپ پیٹرن کا ہوتا ہے کہ سلیپ ہے ہماری وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور چھٹا جو سنڈرم ہے وہ ہے انکریز انگزائٹی اینڈ ڈپریشن چھ سمٹمس کی مینیفیسٹیشن بیسکلی جو ہے وہ اس سنڈرم کو کو ڈیفائن کرتی ہے اس میں جو پہلے دو جو سمٹم میں نے آپ کو بتائے تھے جس میں پرسسٹنٹ پین کمپلینٹ کی بات کی تھی اور ڈسرپٹیڈ ڈیلی ایکٹیویٹی پیٹرن کی بات کی تھی یہ اس سنڈرم میں ہونے لازمی ہے اور ان دو کے علاوہ باقی چار میں سے کوئی بھی ایک اگر یو نو سمٹم موجود ہو تو ہم اس سنڈرم کی بآسانی یو نو ڈائگنوسس کر سکتے ہیں اور جنرلی اسپیکنگ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جتنے زیادہ سمٹمس ایک پیشنٹ مینیفیسٹ کرتا ہے اتنے ہی اس کی اس کے اوپر جو امپیکٹ اس کی پین کا ہے وہ ہم آسانی سے یہ اسیوم کر سکتے ہیں کہ وہ زیادہ ہے اور اتنا ہی زیادہ میل ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ اس میں ایک پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے because of the differences between acute pain and chronic pain in duration and the effects they have on the victims these conditions usually require different treatment methods اسی لیے it's important for the health care professional وہ چاہے ہیلتھ سائیکالوجیس ہوں چاہے فزیشینس ہوں that they need to distinguish between acute and chronic pain conditions یہ بڑا امپورٹنٹ ہے that they should always differentiate and be very clear in differentiating between کہ جی جو پین ہے وہ آیا ایکوٹ پین کنڈیشن ہے یا کرونک پین کنڈیشن ہے اور اور ان کنڈیشنز کو ذہن میں رکھتے ہوئے they should determine what particular strategy اور what particular technique to use کیونکہ اگر اس چیز کا وہ خاص خیال اس جنکچر پہ نہیں رکھیں گے تو پھر وہ جو اگر غلط اسٹریٹجی یوز کر لیں گے تو اس سے there can be a fail experience and fail experience in this particular case would mean کہ پیشنٹ کی جو کنڈیشن ہے پین کنڈیشن جو ہے خاص طور پہ وہ خراب اور مزید خراب ہو جائے گی you know and obviously one does not want that تو keeping this important sort of a difference in mind I would now turn toward talking about کہ بیسکلی کون سے ایسے میتھڈز ہیں ٹریٹمنٹ کے جو یوز کیے جا سکتے ہیں یہ جو میتھڈز ہیں ان میں میڈیکل سائیکولوجیکل اور فزیکل ٹیکنیکس جو ہیں they are available to help control pain of the patients تو یہ تین قسم کے میتھڈز ہیں جن کی میں اب بات کروں گا سب سے پہلے I would like to talk about medical treatment for pain historically most of the pain relieving practices جو رہی ہیں وہ کافی کروڈ قسم کی اور بروٹل قسم کی بھی رہی ہیں جو کہ in the form of surgery ہوتی تھی in the nineteen century America for instance کئی دفعہ الکوہلک بیوریجز جو تھیں تھی used as a treatment modality اور اسی طرح میڈیسن جو تھیں کئی دفعہ ان کو they were laced with opium opium کی کوٹنگ ان پہ چڑھا کے دوائیاں دی جاتی تھیں and they were used you know to relieve pain اور اسی طرح لیٹر آن کئی اور سبسٹنس جو ہے پین کی ایلیویشن کے لیے یوز ہونے شروع ہوئے خاص طور پہ مڈ ایٹین ہنڈریڈ میں اینستھیٹکس جو تھیں وہ یوز ہونی شروع ہو گئیں فار سرجری اور یو you نو know, اس کے بعد پھر اسی زمانے میں ایٹین ہنڈریڈس میں ہی ایتھر کا استعمال جو تھا وہ بھی انٹروڈیوس ہوا تو یہ سب اس اس زمانے کے مختلف طریقہ کار تھے جو رائج ہوئے اور جو جن پہ ایکسپیریمنٹیشن ہوئی اور جن کو جو یوز ہوئے آج کل جب وین سمبڈی یو نو سفر فرام پین تو سب سے پہلی چیز جو ڈاکٹرز کی کوشش ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ بھئی جو ڈسکمفرٹ کا پہلو ہے جو ایگنی کا پہلو ہے اس کو کس طرح کم کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے دو طریقے جو ہے وہ زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں پہلا جو طریقہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں سرجیکل طریقہ اور دوسرا جو طریقہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں کیمیکل طریقہ سو سرجیکلی بھی we can do it and chemically we can also do it تو let me first of all talk about the surgical method for treating pain in some procedures you know the surgery جو ہے وہ یوز کی جاتی ہے to disconnect portions of the peripheral nervous system اور دا اسپائنل کارڈ مقصد اس کا کیا ہوتا ہے کہ یہ پروسیجر یوز کر کے the idea is to pain signals from reaching the brain تو اس طرح کی سرجری کر کے پین سگنلز کو برین تک پہنچنے سے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے آج کل کے زمانے کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو دیز آر ایکسٹریم پروسیجر یہ ایکسٹریم اس لیے ہے کہ اول تو یہی نہیں پتا ہوتا کہ بھئی یہ کامیاب بھی ہوں گے یا نہیں اور اگر کامیاب ہو بھی جائیں تو then you know sometimes a produce numbness in certain parts of the body sometimes a even cause you know partial certain parts of the body اور اس ایریا کی جو فنکشننگ ہے وہ بری طرح سے افیکٹ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ جو اس طرح کے سرجیکل پروسیجرز ہیں ان کا جو افیکٹ ہوتا ہے اور امپیکٹ جو ہوتا ہے وہ کوئی اتنا دیر پا نہیں ہوتا I mean after some time the pain کو جو ریلیف انیشلی ملتا ہے وہ ایسا ایسا ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے and the pain comes back بلکہ lot of times you know the pain comes back much where from then it was the original condition so therefore آج کل یو نو یہ جو پروسیجرز ہیں اس طرح کے سرجیکل جو پروسیجرز ہیں they are really used you know they are invariably not used these days اسی طرح کچھ اور سرجیکل پروسیجرز بھی جو ہیں you know they are relatively you know more comfortable and they are relatively more successful as well اس کی ایک ایگزامپل جو ہے وہ سینو ویکٹمی کی ہے وچ از اے ٹیکنیک جس میں سرجن جو ہے ریموز آرتھرائٹس جوائنٹس تو آرتھرائٹس کے پیشنٹس کے جوائنٹس میں وہ جو انفلیمڈ میمبرین ہوتا ہے وہ اس کی سرجری کی جاتی ہے اور اس سے یو نو ریلیف جو ہے پیشنٹ کو دیا جاتا ہے اسی طرح کئی ایسے سرجیکل پروسیجرز جو ہے خاص طور پہ ویسٹ میں امیرکا میں جو بہت یوز ہو رہے ہیں یو نو خاص طور پہ in order to treat low back pain جو ہے بیک پین کے لیے خاص طور پہ کچھ ایسے سرجیکل پروسیجر یوز کیے جاتے ہیں جن کے یو نو جن کے اراؤنڈ ابھی تک اتنا زیادہ ایویڈینس نہیں ہے کہ آیا وہ جو کیونکہ وہ سرجری سے ٹیمپرلی ریلیف تو پیشنٹس کو ملتا ہے لیکن وہ بھی ریلیف جو ہے وہ اتنا کئی دفعہ دیر پار نہیں ہوتا تو تو اس لیے زیادہ تر جو توجہ ہے وہ نان سرجیکل پروسیجرز کی طرف زیادہ ہے اور نان سرجیکل پروسیجر سے میری مراد یہی ہے کہ میڈیکل اپروچز جو ہے اور جو کیمیکل میتھڈز جو ہے ان کو ہم زیادہ جو ہے یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں now I would like to talk about chemical methods for treating pain so let's look at some of those pharmaceutical methods یا جن کو ہم کیمیکل میتھڈ کا نام بھی دیتے ہیں for treating acute and chronic pain سب سے پہلے میں بات کرنی چاہوں گا کہ ایکوٹ پین میں کون سے کیمیکل یا میتھڈ یا فارماسیوٹیکل یو نو ڈرگس جو ہیں میڈیسن جو ہیں وہ یوز کی جاتی ہیں we now know that many pharmaceutical medicines are very very effective you know when it comes to dealing with pain اور یہ خاص طور پہ یہ جو میڈیسنز ہیں یہ آفٹر سرجری کنڈیشنز میں دی جاتی ہیں you know when someone has just come through surgery اور اس کی پین کو یو نو کم کرنے کے لیے منیمائز کرنے کے لیے مینیجبل رکھنے کے لیے یو نو ان میڈیسن کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے اس سے اس کا ایک جو بہت اچھا اثر ہے پڑتا ہے وہ یہی ہے کہ جو one does not go through that agonising feeling of having to suffer pain یہ جو میڈیسن ہے جو ڈرگ ہے یہ ہمیشہ سلیکٹ کی جاتی ہے on the base of what particular part of the body is it suppose to affect تو وہ جو لوکیشن جو ہے اور جو کاز آف پین جو ہے اس کو ہمیشہ فزیشین جو ہے یا ہیلتھ جو ہے اس کو ہمیشہ زین میں رکھتا ہے پرسکرائبنگ سچ اے میڈیسن اسی طرح یو نو میں بریفلی ان میڈیسنس کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا جو کہ کرونک پین کنڈیشن میں جو ہے انویریبلی دی جاتی ہیں اس میں سب سے پہلی چیز ذہن میں آپ یہ رکھیں کہ when we talk of a chronic pain condition sometimes we are also talking of conditions you know where a patient is dying for instance تو پریکٹیشنر جو ہے you know they generally view options for pain relief ان پیشنٹس کے لیے جن کا were suffering from chronic pain from a non terminal for instance کچھ ہیلتھ پریکٹیشن ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ نارکوٹکس کا یوز فار انسٹنس یا ایسے اوپیٹس کا یوز جس سے کہ پیشنٹ کو ریلیف مل جائے پین میں اور خاص طور پہ آپ کو پتا ہے کہ کینسر کے پیشنٹ جو ہیں جب کینسر کی پین پروگریسولی اگر بڑھ جائے تو کئی دفعہ ایسی بھی اسٹیٹ یا کنڈیشن جو ہے one goes through where you know the surgeon اور the physician has to knows that the patient only has may be a few more weeks اور few more days to live there اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو پرائیورٹی بن جاتی ہے وہ یہ ہو جاتی ہے کہ how to bring relief you know how to help the patient to come in state اور ان اے کنڈیشن کے جو جس میں پین جو ہے وہ کم سے کم ہو جائے تو میڈیکل ٹریٹ ٹریٹمنٹ جو ہیں پین کے اوپر جو فوکس کرتی ان پہ سب سے امپورٹینٹ جو چیز ہے وہ یہی زین میں رکھنا ہوتا ہے how can that be minimised اسی طرح فزیشن جو ہیں وہ نارملی ان کے زین میں یہ بھی ہوتا ہے کہ منیمل میڈیسنز یا منیمل ڈرگس یوز کی جائے in order to get maximum benefit out of it کیونکہ لانگ ٹرم بیسس پہ some of these have side effects so therefore یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ پہلو ہوتا ہے پھر منیمل یوز کے ساتھ ساتھ جو دوسرا ایک بڑا امپورٹنٹ پہلو جو زین میں رکھنے کا ہوتا ہے اور ایک قسم کا جو گول ہوتا ہے کہ وہ یہ کہ اور کیا میتھڈس ایسے ہیں that can be use along with the medicinal method اور جس سے کہ پین کو مزید ریلیف مل سکے اور پین جو ہے وہ کم ہو سکے نا I would like to talk about the psychological methods for treating pain آج کل کی دنیا میں I mean there is plenty of research evidence which indicates کہ صرف بایو کیمیکل میتھڈس کے ساتھ ہی نہیں پین کو کنٹرول کیا جاتا یا کیا جا سکتا بلکہ you know there are other other techniques جو موٹیویشنل اور کوگنیٹو پروسیسز سائیکولوجیکل پروسیسز کے اوپر بیس ٹیکنیکس ہیں تو this sort of a more complex قسم کا ایک ویو اور پرسپیکٹو جو ایوالو ہوا ہے on the bases of different research اس سے ہیلتھ سائیکالوجسٹ کا جو رول ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے اور سائیکالوجسٹ جو ہے انہوں نے بے شمار ایسی ٹیکنیکس اور ایوالو کی ہیں ڈیولپ کی ہیں جس سے کہ patients can cope with their with with the pain condition اور with a stresses in a more effective manner اور اسی طرح ان کی جو ریلائنس آن میڈیکیشن اور ڈرگس جو پیشنٹس کی ہوتی ہے وہ بھی کم ہو گئی ہے by the use of these psychological techniques and methods psychologist نے کیا کیا ہے بیسکلی سائیکولوجسٹ نے ایسے میتھڈز ایوالو کیے ہیں جو کہ you know are based on strategies and techniques اور کوگنیٹو میتھڈ ایوالو کیے ہیں تو ہم یہ ان میں سے کچھ میتھڈ جو ہے ان کی آج بات چیت ان پہ بھی کریں گے سب سے پہلے میں بات کرنی چاہوں گا میتھڈس پہ دا فرسٹ اپروچ جو فوکس کرتی ہے on change in patient behaviour کو ہم نام دیتے ہیں آپرنٹ کنڈیشننگ کا آپرنٹ کنڈیشننگ کی جو اپروچ ہے اس کو میں ایک مثال کے ذریعے سے ایک سچویشن کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا consider case of a three year old girl you know ہُوپیویئر جو ہے ٹریٹمنٹ اور اس کی جو ریہیبلیٹیشن کا پروسیس ہے وہ ہیمپر ہو گیا ہے and she has suffered from very severe burns کئی مہینے پہلے سو جو تھراپسٹ ہے in order to help her you know in order to make her treatment successful they you know resorted to certain strategies conditioning انہوں نے سب سے پہلے تو یہ سوچا کہ okay let's work on and let's focus on extinction of those behaviours جو پین کو ری انفورس ایک طریقے سے کرتے ہیں اور ان بہیویئرس کو جو اپروپریٹ بہیویئر کہے جا سکتے ہیں یا جو بہتر بہیویئرز ہیں یا یا ہیلدی بہیویئرز ہے ان کو رینفورس کیا جائے اور ایسے بیہیویئرز جو پین کو مینٹین کرتے ہیں یا سسٹین کرتے ہیں یا بڑھاتے ہیں ان کو ختم کیا جائے ایکسٹنکٹ کیا جائے تو اس میں سب سے پہلی چیز جو انہوں نے سجیسٹ کی وہ یہ تھی کہ اوکے نا لیٹس آبزرو کہ بچے کی جو سوشل انوائرمنٹ ہے اس میں کیا ایسی چیزیں ہیں جو رینفورس کرتی ہیں اس کے پین بہیویئرس کو اور مائنڈ یو یہ جو تین سالہ بچی تھی she was a hospitalize patient تو اس کی جو انوائرمنٹ تھی وہ ظاہر ہے ہاسپٹل ہی کی انوائرمنٹ تھی وہ گھر کی انوائرمنٹ میں تو نہیں تھی وہ ہاسپٹل کی انوائرمنٹ میں تھی تو انہوں نے سب سے پہلے یہ سوچا کہ اوکے نا let's have a look at the hospital environment see اس میں کیا ایسی چیزیں ہیں جو اس کی پین کو ری انفورس کرتی ہیں انہوں نے دیکھا کہ بچی جب روتی ہے تو رونا فار انسٹنس جو ہے وہ بھی ایک ری انفورسمنٹ ہے پین کی تو crying for instance they felt was was was something which in way reinforcing the pain اسی طرح انہوں نے دوسری چیز جو دیکھی وہ کمپلیننگ آف پین جو بچی کرتی تھی دیٹ واز اندر way that the child was maintaining her pain behaviour اسی طرح جب نرس کوئی ایفرٹ کرنا چاہتی تھی you know for instance to put her splints on تو وہ جب اس ایفرٹ کو سیبوٹاج کرتی تھی بچی اس کو ریزسٹ کرتی تھی تو دیٹ واز اندر way you know that she was reinforcing you know this behaviour تو when the staff would give attention to to those behaviour in in order avoid the them like for instance physical therapy جو تھی اس کو وہ ریزسٹ کرتی تھی because it was uncomfortable behaviour for the child تو اس طرح کی چیزوں پہ جب اسٹاف ان کو ان پہ زیادہ توجہ دیتا تھا تو وہ ایکچولی لا شعوری طور پہ unconsciously they were reinforcing her pain behaviour تو ان پین بہیویئرس کو ہاسپٹل ہی کی سیٹنگ میں اس کا جو اسٹاف تھا ان کو ری انفورس کر رہا تھا تو اس پہ تھراپسٹ نے ڈسائڈ کیا کہ okay we are going to instruct the hospital staff to do certain things and then we'll see you know sort of impact does that have انہوں نے سب سے پہلی جو انسٹرکشن دی وہ یہ تھی کہ okay you start to ignore the pain behaviour in the past you paying attention to ان سب پین بہیویئر کو آپ اگنور کرنا شروع کر دو تو ان ادر ورڈ انہوں نے کہا کہ جی اگر بچی روتی بھی ہے نا تو اگنور کرو اگر بچی یو نو چیختی بھی ہے تو اگنور کرو اور دوسری چیز جو انہوں نے بڑی امپورٹینٹ جو انٹروڈیوس کی وہ اسٹاف کو کہا کہ ہر وہ بہیویئر جس پہ وہ کمپلائی کرے آپ لوگوں کے انسٹرکشن کے ساتھ یو نو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شوئنگ اوبیڈینس اینڈ کمپلائنس اس کو اس پہ کو شاباش دو یو نو فار انسٹنس اگر وہ اسپرنٹس پہن لیتی ہے تو اس میں کو شاباش دو اس کو کہو کہ ہم تمہیں مٹھائی دیں گے اسے کہو ہم تمہیں بسکٹس دیں گے تمہیں چاکلیٹ دیں گے I mean use some kind of a reinforcer it doesn't matter what kind of a reinforcer you use provide that reinforcer is effective and is a prefer reinforcer the child likes the reinforcer تو اسی طرح انہوں نے یہ دیکھا کہ جب by changing the consequence of a behaviour you know ایک ڈرامیٹک جو افیکٹ تھا وہ اس کے پین بیہیویئر پہ آنا شروع ہو گیا اور اس کی جو شکایت تھی پین کے راؤنڈ اور اس کی جو یو نو فزیکل تھراپی نہ کروانے کی شکایت تھی آ, یہ سب چیزیں جو تھیں اور اس کی وہ اسپلنٹس نہ پہننے کی جو عادت تھی یہ سب چیزیں جو تھیں یہ بہتر آہستہ آہستہ ہونی شروع ہو گئی تو اوپرنٹ کنڈیشننگ اپروچ جو ہے you know treating pain it can be adapted you know not only with children but also with groups اور دیر پلنٹیٹ یہ کرتا ہے کہ اوپرنٹ کنڈیشن اپروچیز جو ہے دے آر ویری افیکٹو اور ان کو بلکہ جب پین ایک ایکوٹ کنڈیشن میں ہوتی ہے اس وقت ہی ان کو لاگو کر لینا چاہیے اس طرح کی اسٹریٹجیز اور ٹیکنیکس کو تاکہ پین جو ہے وہ کرونک نہ ہو یو you نو know, اس کو جلدی ہی اس کو اٹینڈ کر لیا جائے ٹریٹمنٹ پروگرامس جو ہیں نارملی جو پیشنٹس کے ساتھ ہوتے ہیں using this kind of a strategy you know they are use patients patient chronic pain has already you know produce serious difficulties اور ان کی لائف میں بے شمار ڈفیکلٹیز کرونک پین کی وجہ سے آلریڈی داخل ہو گئی ہوتی ہیں اور یہ جو پروگرامز ہیں ان کا basically they are two objectives that they want to achieve the two goals کہہ لیجیے جو دے وانٹ ٹو اچیو پہلا جو ہے وہ یہی ہے to reduce you know the patients reliance on medication کہ وہ جو بہت زیادہ ایک ڈپینڈنسی سی کہہ لیجیے جو کریٹ ہو جاتی ہے پیشنٹ میں on medication for the relief of pain اس کو کم کرنا اس کا ایک پہلا بہت پرائمری گول یا آبجیکٹیو ہے اور دوسرا جو ہے وہ آپرینٹ اپروچ کا is to reduce the disability that generally companies chronic pain conditions کہ وہ ایک ڈسفنکشنالٹی سی جو آ جاتی ہے کرونک پین کنڈیشن میں وہ جو ایک کوالٹی آف لائف سفر کرنی شروع ہو جاتی ہے وہ ایک جو constant dwelling you know on the pain and on the symptoms جو شروع ہو جاتی ہے اس چیز کو کم کرنا تاکہ جو کوالٹی آف لائف پیشنٹ کی ہے یو نو وہ بہتر ہو سکے دیٹس اندر ویری امپورٹینٹ آبجیکٹو اور ری انفورسز کے حوالے سے آئی تھنک اس جنکشن پہ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ری انفورسز جو ہے وہ کسی بھی کائنڈ کے ہو سکتے ہیں they can be you know concrete kind of of reinforcers in form food آپ کینڈیز دے سکتے ہیں آپ بسکٹس دے سکتے ہیں آپ چاکلیٹس دے سکتے ہیں آپ شاباش دے سکتے ہیں آپ اٹینشن بچے کو زیادہ دے سکتے ہیں آپ پریز کر سکتے ہیں بچے کو آپ اسمائل دے سکتے ہیں آئی مین واٹ از امپورٹنٹ از کہ ایک کانٹریکٹ سا جو سائن کیا جائے اس میں واضح طور پہ ری انفورسز جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہونے چاہیے اور یہ پتا ہونا چاہیے پروفیشنل کو کہ کیا ری انفورسر جو ہے وہ ہمارے اس بچے کے ساتھ یا اس شخص کے ساتھ افیکٹولی یوز کیے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ تھراپسٹ کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ پیریوڈکلی ریویو کرتا رہے اور ریکارڈ دیکھتا رہے پین بیہیویئر کا کہ آیا پین بیہیویئر میں کچھ کمی واقع ہو رہی ہے زیادتی تو نہیں ہو رہی یا وہیں کا وہیں ہے اور آیا کوئی چینج تو نہیں پروگرام میں ریکوائرڈ یا کوئی رینفورسر چینج کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے کیونکہ کئی دفعہ اگر رینفورسر افیکٹولی کام کرنا بند کر دے تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ رائٹ اوے رینفورسر کو چینج کیا جائے تاکہ دا ڈیزائر چینج جو ہم بچے کے بیہیویئر میں لانا چاہ رہے ہیں وہ وہ آ سکے اسی طرح جو مختلف اسٹڈیز جو اپرنٹ کنڈیشننگ کے ایریا میں کیری آؤٹ ہوئی ہیں ان میں بڑی واضح طور پہ ایک چیز سامنے جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپرنٹ کنڈیشننگ اپروچز جو ہے یہ بڑی کامیابی سے پیشنٹس کی پین کو کم کرتی ہیں اور پیشنٹس جو ہیں ان کی میڈیسن کا یوز جو ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے اور ان کی جو جنرل ایکٹیویٹی لیولز ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں اندر اسٹریٹجی اور ٹیکنیک جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں relaxation and biofeedback as we know that chronic یہ جو پین کنڈیشنز ہوتی ہیں جو ایپیسوڈ ہوتی ہیں they result sometimes from underlying physiological processes اور یہ جو انڈر لائن فیزیولوجیکل پروسیسز ہوتے ہیں ان کے پیچھے کئی دفعہ جو اسٹریس ہے وہ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹریگرنگ فیکٹر ہوتا ہے so in order in these patients ان کو اگر کوئی اسٹریس کے لیول پہ بھی انٹروینشن ہو جائے تو invariably you know their how they deal with their pain then وہ ایلیمنٹ جو ہے وہ ہیلپ ہو جاتی ہے اس کی تو ریلیکسیشن اور بایو فیڈ بیک جو ہے method they are effective treating people who suffer from pain کیونکہ یہ میتھڈس کے ساتھ دیر از اے لاٹ آف ریسرچینس انڈیکیٹس کہ یہ جو میتھڈز ہیں they do reduce pain now I would like to talk about the second approach جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کوگنیٹیو میتھڈ یا کوگنیٹیو اپروچ ہم کہہ سکتے ہیں کوگنیٹیو اپروچ ہے کیا بیسکلی ایک چیز جو اوور دا ایئر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ belief systems of our patient we can not really provide them جو پوری طرح سے افیکٹو ہو اور ہیلپفل ہو سو کوگنیٹو ٹیکنیکس جو ہے وہ خاص طور پہ are use by psychologists treating pain اور یہ جو میتھڈز ہیں you know they are very effective lead you know in helping people cope with pain and deal with pain یہ ٹیکنیکس جو ہیں یا یہ میتھڈز جو ہیں ان کو ہم تین بیسک ٹائپس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں پہلی ٹائپ جو ہے اس کو ہم ڈسٹریکشن کا نام دیتے ہیں دوسری کو امیجری کا دیتے ہیں اور تیسری کو redefinition کا دیتے ہیں تو اب میں بات کرنی چاہوں گا سب سے پہلے پہلے ٹیکنیک کی پہلے ٹائپ کی وچ از ڈسٹریکشن ڈسٹریکشن جو ہے is basically a technique of focusing on non painful you know for instance اگر آپ کی امیڈیٹ انوائرمنٹ میں let say you are in very discomfortable state اور آپ کی امیجیٹ انوائرمنٹ میں کسی ایسی چیز پہ فوکس کرا دینا یو نو جو is a non painful for instance you know ایک تصویر ہو سکتی ہے کمرے کے اندر you know you can have your patient focus on a picture آپ کے کلینک میں یا آپ کے آفس میں یا جہاں پہ بھی پیشنٹ ہے یا you can have the you can have the patient focus on a word of a song اور جو بیسک مقصد ہے وہ ہے کہ پیشنٹ کو ڈسٹریکٹ کیا جائے کہ اس کا جو فوکس اوور فوکس جو ہے وہ پین کے اوپر اس کا اس سے فوکس شفٹ کر کے کسی باہر کسی انوائرمنٹ میں کسی چیز کی طرف یو نو اس کو ریڈائریکٹ کر دیا جائے کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یو نو آپ پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ جی، جو چھت پہ جو ٹائلز لگی ہوئی ہیں ان کو گننا شروع کر دوں تو یو نو اس بیسکلی فوکس کو شفٹ کرنا جو ہے that helps the patient to get some kind of a relief from that تو یہ جو ڈسٹریکشن ایز اے اسٹریٹجی جو ہے یہ خاص طور پہ دیکھنے میں آیا ہے کہ you know when we are dealing with acute pain وہاں پہ یو نو دس اسٹریٹجی جو ہے یہ یوز کی جاتی ہے اور بڑی افیکٹولی یوز کی جاتی ہے لیکن جہاں پہ کرونک پین کی بات ہو وہاں پہ انویریبلی یہ جو اسٹریٹجی ہے یو اس کا دیر پا اثر نہیں ہوتا دوسری جو ٹائپ ہے وہ امیجری کی ٹائپ ہے امیجری جو ہے وہ basically you have a person imagine situation for instance now no more thing which is physically there بلکہ اس کی ایک خوبصورتی امیجری کی یہ ہے کہ اس میں آپ کوئی بھی چیز جو ہے وہ پیشنٹ کو امیجن کرا سکتے ہیں خاص طور پہ you know something which is nice something which is positive something which is pleasant you know for the patient to to imagine مقصد اس کا بھی یہی ہے کہ اس کا جو فوکس پین پہ ہے وہ کم ہو فار انسٹنس آپ پیشنٹ کو کہہ سکتے ہیں کہ okay I would like you to imagine that you are on a beach اور نا that you are on the beach I would like you to see the water and smell the water and also hear the sound of the waves تو آپ بیسکلی اس امیجنیشن میں اس امیجری میں مختلف جو چیزیں ہیں سینسز جو ہیں ان پہ فوکس کرواتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے that a person by using his imagery can bring relief into the agony and pain that he is going through تو یہ بھی ایک اور اسٹریٹجی ہے آل دو یہ جو امیجری ہے it helps in you know reducing acute pain لیکن یو نو جب کرانک پین کی جو بات ہے اس پہ جو اس کا خاطر خواہ اتنا زیادہ افیکٹو چینج اس ایریا میں you know it does not bring around اور دوسری جو اس کی ایک امپورٹنٹ لمیٹیشن آپ کہہ لیجئے ہے وہ یہ ہے کہ ہر آدمی جو ہے یا ہر پیشنٹ جو ہے اس کی فینٹسی جو ہے یا اس کی ابیلٹی ٹو امیجن جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی تو ایسے لوگوں کے ساتھ جس کی ابیلٹی اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی اس کے ساتھ یہ افیکٹولی آپ یہ ٹیکنیک یوز نہیں کر سکتے the third type of cognitive strategy جو ہم یوز کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ڈیفینیشن سو بیسکلی ڈیفینیشن جو ہے واٹ اٹ مینس از کہ ہم ایک قسم کا ایک کوگنیٹو ریسٹرکچرنگ اپنے اپنے اندر کرتے ہیں you know the dialogue that we are using inside you know اس کو ہم چینج کرتے ہیں we try to make it more positive dialogue اور خاص طور پہ ایسی تھاٹس جو ہمارے اندر تھریٹ یا پین کو بڑھاتی ہوں ان کو ہم زیادہ پوزیٹو بناتے ہیں they are two ways of basically doing that پہلا جو طریقہ ہے وہ کوپنگ اسٹیٹمنٹس کا ہے تو کوپنگ اسٹیٹمنٹس جو ہے basically by making a coping statement we emphasize the person ability to tolerate the discomfort لوگ اپنے آپ کو کئی دفعہ کہتے ہیں کہ جی I realize it hurts but I can take it you know I can control it I can manage دفعہ ہم دوسرے کو کہتے ہیں کہ you are brave you can take it you know these are all coping statements اسی طرح جو دوسرا جو طریقہ کار ہے پہلا کوپنگ اسٹیٹمنٹس کا ہے دوسرا جو ہے وہ ری انٹرپریٹو اسٹیٹمنٹس کا ہے ری انٹرپریٹو اسٹیٹمنٹس میں what to negate the pleasant aspects جو ہے of the discomfort we know when we tend to sometimes اور بیڈ ٹھیک ہے حالات اتنے اچھے تو نہیں ہے درد لیکن اٹس ناٹ سو بیڈ اس سے بھی بری چیز ہو سکتی تھی ورس کو تکلیف میں اگر ہوتے ہیں we see to ours we know but then I to get benefits of going through this experience وہ خاص طور پہ اس طرح کی جو چیز اس طرح کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ ہم ایسی سچویشنز میں زیادہ یوز کرتے ہیں جہاں پہ ہم کسی ایسے لیٹ سے کہ میڈیکل پروسیجر سے گزر رہے ہوں جو ان اٹ سیلف پینفل ہے جیسا کینسر ہے فار انسٹنس کینسر کا پروسیجر جو ہے وہ پینفل ہوتا ہے but sometimes the patient it you know اپنے آپ کو کہتا ہے کہ نہیں you know yes it is a painful procedure but I am sure اس ٹریٹمنٹ سے the possibility of my getting well is so I am going to go through it تو یہ بیسکلی وہ طریقہ کار یا وہ وہ اسٹریٹجیز اور وہ میتھڈس ہیں جس سے کہ ہم پین کی مینجمنٹ کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ میں آج کا جو لیکچر ہے اس کو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ اگلی دفعہ پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ